اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر یعنی اقراری ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے